پھر اس کے بعد یہ بھی صحیح بخاری میں ہی آتی ہیں اور یہ جو دعا ہے نا اب جو میں بتا رہی ہوں وہ کسی مریض کے پاس ملنے جاتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے بھی اس کے لیے بھی دعا کیا کریں یہ والی ان کے لیے کر سکتے ہیں اور جس پہ بھی ہم دم کر رہے ہیں اس کے لیے بھی خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ ہے از بل باس رب عشفی وانت شافی لا شفا شفاؤک شفا سقم تو یہ والی دعا بھی آپ پڑھیں اس کے بعد اسی طرح سے جو اب بھی ہم نے پڑھے اسی طرح کی یہ بھی دعا ہے کا کا شفا لا شف تو یہ بھی بہترین دعا ہے دیکھیں صحیح بخاری میں یہ آتھینٹک ہی ہے اچھا یہ بھی بہت لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا میں نے سنا ہے یہ دعائیں ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک کو بھی ہی شیا یہ جو دعا ہے وہ اکثر غم وغیرہ ہوتا ہے ہمیں تو اس وقت بھی پڑھنے کہا گیا ہے ویسے غم کے لیے اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں جو میرے ویب سائٹ پہ موجود ہے ویسے آج کل ویب سائٹ پہ مجھے بہت ساری چیزیں ڈالنے الاؤ نہیں کر رہے تو میں نے فیس بک وغیرہ پہ ڈالا ہوا ہے تو وہاں بھی آپ کو دعائیں ملے گی تو یہ والی دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے سی اللہ اللہ ربی لا شریک یہ والی دعا دیکھیں جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو جب بھی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں یا پھر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یا بچہ بیمار ہے یا کوئی بھی بیمار ہے گھر کا فرد تو اس کے لیے بھی یہ دعا کریں اللہ رب العرش یا یشفیق یشفی یک بولیں گے تو ٹھیک ہے اگر ایک آدمی کے لیے بول رہے تو یش یک ویسے ہم لاسٹ میں پوز ہی کر دیتے ہیں اور اگر لڑکی ہے تو یشفی تو یہ والی دعا آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے یعنی مریض کے سامنے یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ بھی بہت ہی بہترین دعا ہے کلیما تلابر ولا فاجر من شر ما خلق اور سوان آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو یہ والی بھی آپ نے پڑھنی ہے دعا تو یہ بہرحال صحیح نہیں ہے لیکن حسن کے درجے پہ آتی ہیں تو اسے بھی کچھ اثر ہے جس کو اس نے تو ضرور یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے پھر یہ والی حسن کے درجے میں آتی ہیں فاؤز بھی کلمات ہی درو تو یہ والی دعا بھی آپ پڑھیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے انشاءاللہ اچھا میں نے یہاں پر ایکسٹرا چیز رکھی ہوئی ہے اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے پیر میں درد ہے یا کہیں پہ بھی سینے میں درد ہے شولڈر میں درد ہے تو کیا کرے سپوز آپ کے پیر میں درد ہے جہاں درد ہو رہا ہے وہاں تین مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے بسم بسم بسم اللہ اللہ اللہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پھر سات مرتبہ آؤز بلّہ ہی و قدرتی ہی حاضر یہ سات مرتبہ ہاتھ وہیں پہ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار جب تک جاتا نہیں ہے وہ درد تب تک پڑھنا ہے بہت اثر کرتی ہے لیکن پورا اللہ پہ توکل کرے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اللہ پہ توکل کر کے اس دعا کو پڑھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے خاص طور سے جسے درد وغیرہ کی تکلیف ہے تو اسی لیے میں نے یہ یہاں پر رکھی ہوئی کیونکہ اکثر لوگوں کو درد ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے جنات کا اثر ہے اور کبھی کبھی وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے ہو لیکن پھر بھی یہ بھی دعا جو ہے ہمیں ریگولرلی پڑھنی چاہیے اگر کوئی تکلیف ہے جہاں پر بھی وہاں پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھیں تو یہاں پر میں نے کچھ ہماری پلے لسٹ وغیرہ ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں خلاصے قرآن رکیا یہاں پر دیکھے میں نے جو نظر کی دعا ہے اس کا لنک یہاں پر رکھا ہوا ہے دو لنک ایک ویب سائٹ کا ہے میرے اور ایک آر کیو کا پھر رکیہ شرعیہ وہاں پر یوٹیوب میں بھی ہے اور میرے ویب سائٹ پہ بھی ہے تو یوٹیوب کا میں نے یہاں پر لنک رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر اگر میں ساری چیزیں لنک دے دوں تو پھر وہ جگہ نہیں ملے گی اس لیے میں نے یہاں پر لکھتی ہوں پھر ہمارا جو خلاص قرآن ہوا تھا اس کا بھی میں نے لنک رکھا ہوا ہے یہ ویڈیو ہے یہاں پر یہ آڈیو کا لنک ہے اور یہ جو 2023 میں ہمارا خلاص قرآن ہوا تھا اس کا بھی ہم نے یہاں پر لنک رکھا ہوا ہے تو قرآن سے جڑے رہیں ساری تکلیفیں دور ہوتے رہے گی انشاءاللہ اور غم جو بھی ہے وہ سب چلا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس میں آپ بیزی رہیں گے پھر مفہوم قرآن جو ہمارا چل رہا ہے اس کے کچھ ویڈیوز یہاں پر رکھے ہوئے تو اس کا بھی لنک ہے اور مفہوم قرآن کے آڈیوز کا لنک یہاں پر ہے ویڈیو کا اوپر رکھا ہوا ہے آڈیو کا نیچے اور بھی کچھ لنک میں یہاں پر شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ وہ پورا نہیں کر پائی میں اب آپ بولیں گے کہ یہ سب میں نے کہاں سے لیا ہوا ہے تو یہ مراج ریفرنسز جتنے بھی ہیں وہ میں نے یہاں پر آپ کو لنک دے دی ہوں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے آتھینٹک چیز بتائی ہوں یا ان آتھینٹک تو یہاں پر آپ کے لیے پروف ہے تو وہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے اور وہ دعا آپ کو وہاں پر مل جائے گی تو یہاں پر یہ ساری چیزیں تھیں شیئر کرنی اور اتنا وقت نہیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کو بتائیں کہ کیا ترجمہ ہے اور اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ زیادہ کچھ ہے نہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اتنا سارا ہم کیسے کریں لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا بھی کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے آنکھیں ڈرتی ہیں لیکن وہ بات کرتے رہتے ہیں اوکے تو منہ ہلتے ہی چاہیے آپ کے ڈرے نہیں جلدی جلدی ہو جائے گا جب آپ ہیبٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ایک مہینے میں دیکھیں اسپیڈ کیسی ہو جاتی ہے لیکن سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک یہ بات یہ نہیں سمجھے کہ یہ رکیات نے مجھے شفا دیا ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ میں ایک ٹول یوز کر رہی ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے کوشش کی ہوں اللہ نے شفا دے دی یہ سب ریسرچ کر کے میں نے بنایا ہوا ہے میں نے سوچی کسی کی ویب سائٹ سے بتا دوں کہ یہ دعا پڑھے یہاں سے یہ پڑھے لیکن ہر ایک نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی تھی میں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی لے لی تاکہ کسی بھی طرح کا پتہ نہیں کس طرح کا جادو کیا ہوا یا کس طرح کے جن آئے ہوئے تو ہر طرح کی چیز اس میں انکلوڈیڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کو کال کرنے کی ضرورت ہے بس میں کہہ رہی ہوں ایک سے دو مہینے کسی کو ایک مہینے میں اثر ہو جاتا ہے اب میں نے جس سسٹر کا بتائی تھی آپ کو ان کا ایک مہینے میں اثر ہو گیا تھا حالانکہ ان کو جادو بھی تھا جگنات کا بھی اثر تھا اور مجھے لگ رہا تھا ان کو نظر بھی ہے کیونکہ وہ جو فیملی میں وہ سب سے اچھی مطلب اچھے کھاتے پیتے خاندان میں ہو گئی تھی وہ اچھا ہسبینڈ مل گیا تھا باقی ان کے جو بھائی بہن تھے جو بھی ہے وہ ابھی تک یعنی تھوڑے غریبی میں ہی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے ان کو تو سارا ان کو ایک مہینے میں الحمد انہوں نے کہا کہ بہت فرق پڑا اور وہ حالانکہ میرے پاس روتی تھی بولتی تھی میں کیا کروں میں جان دے رہی ہوں میں جا رہی ہوں کنویں میں خود ہی مار رہی ہوں مجھے نہیں جینا ہے بہت روتی تھی لیکن الحمد للہ الحمد للہ اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی اور بہت ساری ایسی خواتین تھی جنہوں نے کال کیا لیکن ایک یاد رکھے میں راکھی نہیں ہوں میں کسی پہ رکیا وغیرہ نہیں کرتی بس میرے جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بات کرتے ان کو ہی میں کچھ حل بتا دیتی ہوں اور جو میرے رشتے دار ہیں وہ اگر کچھ پوچھ لیں تو ان کو میں بتاتی ہوں ویسے میں خود راک میں یہ کرتی ہوں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ ہے ان کو تو پہلے میں کہتی ہوں اس کو خود پڑھنے کی کوشش کرے اگر وہ نہیں کر پاتے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دیندار نہیں ہے تو پھر میں وہ راکی کا نمبر دے دیتی ہوں لیکن پتہ ہے مجھے پتا چلا کہ جو راکی جو جاتے تھے ان کے پاس حالانکہ میں وہ راکی کو کبھی ملی بھی نہیں ہوں نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے مجھے بس آتھینٹک سائٹ uh, سے ان کا نمبر ملا تھا انہوں نے کسی جس کے پاس میں نے بھیجا ان کو پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کس نے بتایا میرا نمبر تو بولے کہ کیسے بولے میں ان کو جانتا ہی نہیں تو مجھے پتا بھی نہیں کون ہے وہ لیکن میں نے نمبر دیا آتھینٹک ہے ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے سے علاج کیا لیکن ان کی جو فیس تھی وہ بہت ہائی فیس انہوں نے لی تھی کچھ ایسے بیس ہزار پچیس ہزار ان کی فیس تھی لیکن وہ ماشاء اللہ اچھے کھاتے پیتے جو تھے لوگ انہوں نے دے دیے تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فیس ہم کسی راکھی کو دیں اور وہ جو راکھی ہے ان کا کام ہی یہی ہے ان کی جو فیملی کا جو خرچہ ہے اسی پہ چلتا ہے تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ وہ پورا ٹائم ان کے لیے لگا رہے ہیں تو ان کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس لیے وہ اتنا فیس لیتے ہیں بہرحال وہ جو جن کے پاس میں نے بھیجی تھی ان کے پاس سے تو پازیٹیو رزلٹ آئے تھے بہت زیادہ ایک دم سے ایسا لگتا ہے نا کہ وہ خود نہیں کر سکتے تو ہی میں بولتی ہوں راکی کو کال کریں ورنہ میں اس کے خلاف ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس قرآن ہے حدیث ہے اس سے لیں اب الحمد للہ آپ کے لیے اور ایزی میں نے کر دیا ہے میں پہلے کیا کرتی تھی میں کہیں سے کچھ آیات بتا دیتی تھی پھر بولتی تھی جاؤ یہ ویب سائٹ پہ آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ہے یہ ہوتا تھا اب وہ تکلیف میں بیچارہ وہ یہاں جائے وہاں جائے تو اسی لیے اب یہ جو ہمارے تھرز ڈے کلاس ہوئی تھی تب سے لے کے ابھی تک ابھی اینڈ تک آپ کی کلاس شروع ہونے تک میں اس پہ ہی کام کر رہی ہوں الحمد للہ ان شاء اللہ یہ والی پی ڈی ایف آپ سے سب سے شیئر کی جائے گی میں کہتی ہوں اس کو بس پڑھ لیں خود ہو کے پڑھے اور فائدہ ہے نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور کو بولے پڑھنے کے لیے گھر والوں کو اور دوسرے کسی کے پاس بھی نہ جائیں نہ کسی کو کال کریں نہ مجھے کریں نہ کسی کو کریں میں چاہتی ہوں خود ہی اپنا علاج کریں اللہ نے ہمارے لیے علاج دے دیا ہے ہر بیماری کا علاج دیا ہے تو علاج قرآن میں ہے حدیثوں کی بک میں ہے وہاں سے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے الحمد للہ اور بھی کئی چیزیں مل سکتی ہیں فیوچر میں تو وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے تو جتنا ہو سکے جتنا جادو اور جنات کا تھا وہ میں نے شیئر کر دی